نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے میں کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے